پچھلے دو لیکچر سے ہم بات کر رہے ہیں اسٹیٹ مشینس کی اسٹیٹ نے کہا تھا کاؤنٹر جو ہے ایک اسٹیٹ مشین ہے سو اس کو ڈیزائن کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اسپیسیفائڈ نمبر آف اسٹیپس ہیں تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹیٹ ڈائگرام سے اور پھر آہستہ آہستہ اسٹیٹ ٹیبل بناتے ہیں اور باقی چیزیں کرتے ہیں آخری جو اسٹیپ ہے امپلیمنٹیشن کا ہے آج ان شاء اللہ ادھر سے کنٹینیو کریں گے کچھ نئی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر شروع کریں آئیے پچھلے کچھ کانٹینٹس ریوائز کر لیں پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک ڈی فلپ شاپ کو یوز کرتے ہوئے ایک کاؤنٹر بنایا تھا بیسکلی اسٹیپس کیا تھے اسٹیٹ ڈائگرام وہی ہوگا جو جے کے فلپ فلاپ یوز کرتے ہوئے کاؤنٹر بنائیں گے یا ایس آر فلپ فلپ کو یوز کرتے ہوئے بنائیں گے اسٹیٹ ٹیبل بھی وہی ہوگا ٹرانزیکشن ٹیبل جو ہے بجائے یہ کہ آپ جے کے فلپ فلپ کا ٹرانزیکشن ٹیبل یوز کریں یا ایس آر فلپ فلپ کا یوز کریں آپ بیسکلی ڈی فلپ فلپ کا ٹرانزیکشن ٹیبل یوز کریں گے سو ٹرانزیکشن ٹیبل ہے اور جو اسٹیٹ ٹیبل ہے اس کی مدد سے آپ ایک ڈی ان پٹ ٹیبل بنائیں گے اس میں سارے پرزنٹ اسٹیٹس آ جائیں گی نیکسٹ اسٹیٹس آ جائیں گی اور جو ڈی ان پٹ ہے ڈی فلپ فلوپ کا جو ان پٹ ہے وہ آپ کا ایک کالم وائز انفارمیشن آ جائے گی نیکسٹ جو اسٹیپ ہے بیسکلی جو انفارمیشن ہے ڈی فلپ فلپ کے ان پٹس پہ اس کو آپ نے کارن آف میپ میں ڈالنی ہے میپ کرنی ہے اور اس سے آپ کے پاس سمپلیفائڈ بولین ایکسپریشن آ جائے گی سو so, اگر تھری بٹ کاؤنٹر ہے تین ڈی فلپ فلپ یوز کریں گے تین آپ کے پاس کارن آف میپس آئیں گے تین بولین ایکسپریشن آئیں گے بولین ایکسپریشن کو سمپل آپ کمبنیشن سرکٹ کے طور پہ امپلیمنٹ کر لیں تو آپ کے پاس یہ تھری بیڈ کاؤنٹر آ جائے گا جو کہ ڈی فلپ فلوپ کو یوز کرتے ہوئے بنائے دوسری ہم نے چیز جو ڈسکس کی تھی بیسکلی ایک اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر تھا وہ ہم نے ڈیزائن کیا تھا اور الٹیمیٹلی امپلیمنٹ بھی کیا تھا اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا تھری بیڈ کاؤنٹر تھا تو زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون ون ون تک کاؤنٹ کرتا تھا اور اگر ڈاؤن کاؤنٹ کروانا ہے تو ون ون سے ون ون ون سے لے کے ون ون زیرو پہ جائے گا پھر فائیو فور تھری اور اس طرح زیرو پہ آ جائے گا basically up and down counter جو ہے اس میں ایک ایکسٹرنل انپٹ یوز ہو رہا ہے اگر ان پٹ زیرو ہے تو وہ اپ کاؤنٹ کرتا ہے اور اگر ایکسٹرنل انپٹ ون ہے تو وہ ڈاؤن کاؤنٹ کرتا ہے سو جو ہم اسٹیٹ ڈائگرام بنایا تھا اس کے لیے three bit up and down counter کے لیے اس میں ہم نے ایکسٹرنل ان پٹ کو بیچ میں شو کیا تھا دکھایا تھا سو جو ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ کو ایک ڈائریکٹڈ ایرو کونیکٹ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کچھ ایک نمبرز لکھے تھے بیسکلی وہی بتایا تھا کہ جب ایکس از زیرو تو آپ اپ کاؤنٹ کر رہے ہیں X is equal to one down count کر رہے ہیں اچھا اس کا باقی پروسیجر کیا ہوگا بیسکلی اسٹیٹ ٹیبلز آئیں گے اس کے بعد آپ نے ٹرانزیکشن ٹیبل یوز کرنا ہے ٹرانزیکشن ٹیبل بیسکلی جے کے فلپ فلوپ کا یوز کریں گے اس سے ان پٹ ٹیبل بنے گا ان پٹ جے کے فلپ فلوپ کا ٹیبل بنے گا دو ٹیبلز بنائے تھے ایک X is equal to zero کے لیے اور دوسرا جو تھا ایکس اکول ٹو ون کے لیے کیونکہ ان پٹ جو ہے ایکسٹرنل ان پٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے یا زیرو ہوگا یا ون ہوگا تو دونوں اسٹیٹس کو دونوں کنڈیشنز کو ہم نے کنسیڈر کرنا اس کے بعد جو ہے بعد والا جو اسٹیپ ہے بیسکلی انفارمیشن جو ہے دو ٹیبلز میں آگی جے کے ان پٹ کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ نے کارن آف میپس میں ڈالنی ہے کارن آف میپ سے آپ کے پاس بولین ایکسپریشن آ جائیں گی اور بولین ایکسپریشن سے آپ الٹیمیٹلی جو ہے ایک سرکٹ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن جو تھری بیڈ کاؤنٹر ہے وہ آپ نے امپلیمنٹ کیا تھا اینڈ میں ہم نے بات کی تھی اسٹیٹ ریڈکشن کی بیسکلی ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس اگر ایک اسٹیٹ ڈایاگرام ہے جس میں بہت ساری اسٹیٹس ہیں لیٹ سے ایک اسٹیٹ ایکس ہے دوسری اسٹیٹ وائی ہے سو ایکس کے ڈپینڈنگ آن دا ان پٹس اگر انپٹ زیرو ہے تو وہ اسٹیٹ آر پہ چلا جاتا ہے اسی طرح ایک اور اسٹیٹ ہے وائی اگر انپٹ زیرو ہے وہ بھی آر پہ نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے آر پہ چلی جاتی ہے اگر انپٹ ون ہے تو ایکس سے آپ ایس پہ چلے جاتے ہیں نیکسٹ ڈیٹ ایس پہ چلے جاتے ہیں اس طرح وائی جو اسٹیٹ ہے اگر اس کا بھی ان پٹ ون ہو آپ نیکسٹ ڈیٹ ایس پہ چلے جاتے ہیں دونوں کیسز میں جب ایکس سے آپ آر یا ایس پہ جا رہے ہیں یا وائی اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ آر یا ایس پہ جا رہے ہیں ان پٹس دونوں کے سیم ہیں اسی طرح اگر آؤٹ پٹ بھی سیم ہو لٹ سے ایکس سے آپ آر جا رہے ہیں یا ایس جا رہے ہیں آؤٹ پٹس دونوں کیسز میں زیرو ون ہیں اور اسی طرح وائی اسٹیٹ سے ایس اور آر پہ جا رہے ہیں آؤٹ پٹس وہی ہیں سو بیسکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ایکس ہے وہ آئیڈینٹیکل ہے اسٹیٹ وائی کے سو so ان میں سے یہاں آپ ایکس کو رکھیں یا وائی کو رکھیں سو بیسکلی اسٹیٹ ریڈکشن میں ہم ڈفرنٹ اسٹیٹس کو کمپیئر کرتے ہیں جو آئیڈینٹیکل اسٹیٹس ہیں ان کو ہم ریموو کرتے ہیں اس سے ہوگا کیا الٹیمیٹلی بجائے یہ کہ ہمارے پاس لگ سے دس اسٹیٹس ہوں ہم ریڈیوس کر کے چار اسٹیٹس پہ آ جاتے ہیں فائدہ کیا بیسکلی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہر اسٹیٹ کو آپ نے ایک ریپرزینٹ کرنا ایک یونیک نمبر سے ٹھیک ہے جو اسٹیٹ ویریبلس کہلاتے ہیں سو دس اسٹیٹس ہیں تو ہمارے پاس بیسکلی چار بٹس ہونی چاہیے جو ہر اسٹیٹ کو یونیکلی ریپرزینٹ کرے اسی طرح اگر آپ کے پاس چار اسٹیٹس ہیں تو آپ کو صرف دو بٹس چاہیے سو اسٹیٹ ریڈکشن سے اسٹیٹ ریڈیوس ہوگی آپ کے پاس اسٹیٹ ویریبلز ریڈیوس ہوں گے اسٹیٹ ویریبلز آپ کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں بیسکلی آپ فلپ فلوپ سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں سو کم اسٹیٹس ہوں گی کم فلپ فلوپ ہوں گے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کی جو ایکسائٹیشن پٹس کے لیے بولین ایکسپریشنز آپ بناتے ہیں اس میں کارن آف میپ میں ڈال کے وہ سمپلیفائی ہو جائیں گے جتنے بھی کم اسٹیٹس ہوں گے اتنی سمپلر بولین ایکسپریشن ہوں گی سرکٹ جو ہے وہ سمپلیفائی ہو جائے گی آج ہم ادھر سے کنٹینیو کریں گے آج ہم بات کریں گے اسٹیٹ اسائنمنٹ کی پہلے جو بات کی تھی اسٹیٹ پروڈکشن تھی اب اسٹیٹ اسائنمنٹ اگر اسی پچھلی اگزامپل کو دیکھ لیا جائے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا states A B C D E F G یہ سات تقریباً اسٹیٹس تھیں ان میں سے دو کو ہم نے ریموو کر لیا تھا باقی ہمارے پاس پانچ اسٹیٹ آ گئی تھی اب جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پہلی اسٹیٹ کو ہم اے کہہ رہے ہیں اس کو زیرو زیرو زیرو نہیں کہہ رہے یا زیرو زیرو ون نہیں کہہ رہے so A B C D یہ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے ڈفرینٹ اسٹیٹس کو اب اے کو ہم فلپ فلوپ پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک بائنری نمبر دینا ہے اے اسٹیٹ کو ہم بائنری نمبر دیں گے لت سے زیرو زیرو زیرو دے دیتے ہیں یا اس کو کوئی اور نمبر دے سکتے ہیں زیرو زیرو ون دے سکتے ہیں سو so بیسکلی ہم نے کون سا نمبر کس اسٹیٹ کو دینا ہے بیسکلی ہم نمبر جو ہے رینڈملی چوز نہیں کریں گے کہ اے کو آپ زیرو زیرو زیرو دے دیں یا ون ون ون دے دیں وہ دیکھنا پڑے گا کرائٹیریا بیسکلی کیا ہے دیکھیں اگر آپ اسٹیٹ اسائنمنٹ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو بگ چینجز ہیں سے اے سے آپ بی کی طرف موو کرتے ہیں تو بیٹس چینج ہو رہی ہیں تو وہ اگر آپ منیمم رکھتے ہیں اس سے آپ کی سمپلیفیکیشن جو ہے کارن آف میپ کے ذریعے وہ آپ کے پاس بولین ایکسپریشن سمپل آئیں گے جب بولین ایکسپریشن سمپل آئیں گی تو آپ کا جو کمبینیشنل سرکٹ ہے وہ بھی سمپل بنے گا اس سے پہلے کہ ہم اسٹیٹ اسائنمنٹ پہ ذرا کنٹینیو کریں پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کیس میں کیا ہم اسٹیٹ اسائنمنٹ کر سکتے ہیں یا اپنی مرضی کی اسٹیٹس سلیکٹ کر سکتے ہیں ایک ایگزامپل کو کنسیڈر کرتے ہیں سپوز کہ ہمارے پاس ایک واشنگ مشین ہے ایک آٹومیٹک واشنگ مشین ہے جس کا ایک ڈیجیٹل سرکٹ ہے ایک سیکوینشل اسٹیٹ مشین ہے جو جو اس کے آپریشن کو کنٹرول کر رہی ہے کسی بھی واشنگ مشین میں بیسکلی تین قسم کے آپریشن ہوتے ہیں ایک واش سائیکل ہے جس میں کپڑے دھل رہے ہیں اس میں اس کے بعد ایک رینس سائیکل ہے جس میں پانی ڈال کے آپ صاف کر رہے ہیں سادن نکال رہے ہیں ڈیٹرجنٹ نکال رہے ہیں اور ایک تیسرا سائیکل ہے جس میں آپ اسپن کر رہے ہیں پانی کو بالکل نکال رہے ہیں کپڑوں کو خشک کر رہے ہیں بیسکلی واش سائیکل پہلے چلے گا اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے چلنے کے بعد پھر آپ رنس سائیکل چلائیں گے رنس سائیکل چلنے کے بعد آپ اسپن سائیکل چلائیں گے اور آپ کے کپڑے دھل جائیں گے اس میں سو بیسکلی یہ تین جو سائیکل ہیں ان کو آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں as three state so wash state ہوگی ایک رنس اسٹیٹ ہوگی اور ایک جو ہے اسپن اسٹیٹ ہوگی اب ان کو آپ zero zero zero one one zero سے آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں یا کسی اور بائنری سیکوینس سے آئیڈینٹیفائی کر لیں یا سمپلی ایک کو ڈبلو کہہ لیں ایک کو آر کہہ لیں اور ایک کو ایس کہہ لیں اچھا ہم جو ہیں انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کے آؤٹ پٹس اور ان پٹس کیا ہوں گے جیسے واش سائیکل اگر آپ کا چل رہا ہے اس میں بیسکلی ایک خاص ٹائم کے لیے چلانا ہے لیٹ سے آپ ٹوینٹی منٹس کے لیے چلا رہے ہیں سو ٹوینٹی منٹس کے لیے واش اسٹیٹ میں جب ہیں تو آپ ایک ایکسٹرنل ان پٹ کو آپ چیک کر رہے ہیں جو ہی کاؤنٹر جو ہے اپنے 20 منٹس کاؤنٹ کر لیتا ہے اس کا ایک آؤٹ پٹ زیرو سے ون ہو جائے گا یا ون سے زیرو ہو جائے گا تو اگر آپ ڈبلو اسٹیٹ میں واش اسٹیٹ میں ہیں اس آپ ایکسٹرنل ان پٹ کو دیکھیں گے جو ہی ان پٹ چینج ہوا کلاک ٹرانزیکشن پہ آپ واش اسٹیٹ سے رن اسٹیٹ میں چلے جائیں گے اگین رن اسٹیٹ جو ہے اپنے خاص ٹائم کے لیے رن اسٹیٹ میں رہنا ہے لگ سے دس منٹ کے لیے اگین کوئی ایک کاؤنٹر چلے گا کاؤنٹر جب اپنا ٹین منٹ کا ٹائم پورا کر لے گا اگین اس کے آؤٹ پٹ جو ہے چینج ہو جائے گی وین اسٹیٹ میں یا آر اسٹیٹ میں بیسکلی اگین وہی ایکسٹرنل آپ پٹ کو دیکھ رہے ہیں جب بھی وہ چینج ہوا کلاک ٹرانزیکشن ہوئی آپ نیکسٹ اسٹیٹ پہ جا رہے ہیں اسی طرح اسپن پہ کچھ ٹائم کے لیے رہیں گے اور پھر اس کے بعد آف ہو جائے گی مشین اب ڈیپینڈنگ آن دی کلوتھ سے کاٹن کے ہیں یا سنتھیٹک ہیں آپ ڈفرنٹ واش سائیکل چلا سکتے ہیں کسی میں wash rinse wash rinse repeat کر سکتے ہیں اس کے بعد اسپن کریں گے کسی میں آپ اسپن نہیں کریں گے سو بیسکلی ایک اسٹیٹ مشین بن رہی ہے ایک اسٹیٹ ڈائگرام بنائیں گے اس میں ڈفرنٹ سائیکلز آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ پٹس جیسے میں نے پہلے بتایا انپٹس کیا ہیں اور آؤٹ پٹس کیا ہیں اس میں ہم انٹرسٹڈ ہیں اس کیس میں اگر انپٹس اور آؤٹ پٹس میں ہم انٹرسٹڈ ہیں دیٹ مینس ہم جو اسٹیٹ ہے اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ جی ٹائمر اگر ٹوینٹی منٹس اپ ہو جاتے ہیں تو ہم نیکسٹ اسٹیٹ میں چلے جائیں اگر اس قسم کی سچویشن ہے تو ہم اسٹیٹ کو کسی بھی نمبر سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جیسے واش اسٹیٹ ہے اس کو زیرو زیرو سے آئیڈینٹیفائی کر لیں یا ون زیرو سے یا ون ون سے آئیڈینٹیفائی کر لیں اسی طرح رینس اسٹیٹ کو اور اسٹیٹ کو کسی دو یونیک نمبر سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ نے کاؤنٹر بنانا ہے اب کاؤنٹر کو اگر آپ ذہن میں لائیں کاؤنٹر کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہوتا آؤٹ پٹ بیسکلی جو فلپ فلوپ کی پرزینٹ اسٹیٹ ہے وہی اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے علیحدہ سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے سو so اگر کاؤنٹر آپ ایک اپ کاؤنٹر بنا رہے ہیں جو کہ ایک سیکوینس میں کاؤنٹ کر رہا ہے لت سے زیرو زیرو زیرو سے شروع ہوا پھر ون پہ ٹو پہ پھر اور چلتا چلتا سیون تک جا رہا ہے اب اگر ادھر آپ اپنی مرضی سے اسٹیٹ اسائنمنٹ کریں گے تو کاؤنٹر آپ کا کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے سو کاؤنٹر کے کیس میں جہاں فلپ فلوپ کے جو پرزینٹ اسٹیٹ ہے وہ آپ کو آؤٹ پٹ بتا رہی ہے ادھر آپ کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اسٹیٹ اسائنمنٹ کریں واشنگ مشین کے کیس میں آپ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے کمبینیشن میں انٹرسٹڈ ہیں آپ اسٹیٹ سے آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کی پانچ اسٹیٹس ہوں چار اسٹیٹس ہوں تین اسٹیٹس ہوں تو ادھر آپ اسٹیٹ اسائنمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ الٹیمیٹلی آپ کا جو ہے سرکٹ سمپل ہو اگر آپ اسٹیٹ ریڈکشن کی بات کریں اسٹیٹ ریڈکشن میں بھی یہ چیز ہے اگر آپ کا کاؤنٹر ہے تو اس میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ ریڈیوس کریں کیونکہ کاؤنٹر نہیں رہے گا وہ اپنے سیکوینس میں کاؤنٹ نہیں کرے گا اگر اسی قسم کی کوئی واشنگ مشین ٹائپ کی ایک اسٹیٹ مشین ہے تو اس میں آپ نے اگین وہی دیکھنا ہے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ سیکوینس ہے وہ آپ کا جو ریکوائرڈ ہے وہ آنا چاہیے کوئی بھی اسٹیٹ ڈایاگرام ہو سو so, آئیے دیکھتے ہیں ایک سمپل ایگزامپل جس میں بیسکلی جو پہلے ہم نے ایگزامپل کی تھی اسٹیٹ ریڈکشن والی وہی ہم اسٹیٹس لیتے ہیں وہی ان پٹس آؤٹ پٹس ہیں ادھر ہم ڈفرنٹ اسٹیٹس اسائن کر کے بیسکلی اے کو ہم three bits zero zero zero کہہ لیتے ہیں یا زیرو زیرو ون کہہ لیتے ہیں یا ون ون ون کہہ لیتے ہیں ڈفرنٹ اسائنمنٹس کر کے ہم دیکھتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہو رہا ہے یا نقصان کیا ہو رہا ہے مطلب کون سی اسٹیٹ اسائنمنٹ بہتر ہے اور کون سی اسٹیٹ اسائنمنٹ ہمارے لیے اتنی ایفیشنٹ نہیں ہے سو آئیے دیکھتے ہیں اس ایگزامپل کو جہاں ہم نے تین ڈفرنٹ طریقوں سے اسٹیٹس اسائن کی ہوئی ہیں ڈائگرام میں ایک ٹیبل دکھایا گیا جہاں ہم نے تین ڈفرنٹ قسم کی اسٹیٹ اسائنمنٹس کی ہوئی ہیں بیسکلی یہ اگزامپل وہی اسٹیٹ ریڈکشن کی ہے جس میں اوریجنلی سات اسٹیٹ تھیں A B C D E F G جن میں سے ای e اور جی ہم نے ریموو کر لی تھی باقی ہمارے پاس پانچ اسٹیٹس رہ گئی ہیں so A state B state C state D state اور ایف اسٹیٹ اگر پہلی اسٹیٹ اسائنمنٹ کو کنسیڈر کیا جائے سو so اے کو ہم کہتے ہیں کہ اس یہ ہے state zero zero zero basically پانچ اسٹیٹس ہیں تو ہمیں تین اسٹیٹ ویریبلس چاہیے اسٹیٹ بی جو ہے اس کو ہم نیکسٹ بائنری نمبر سے ریپرزینٹ کر لیتے ہیں زیرو زیرو ون اسی طرح جو اسٹیٹ سی ہے اس کو next binary number zero one zero D جو ہے زیرو ون ون اور جو ایف ہے اس کو ون زیرو زیرو سے ریپرزینٹ کر لیتے ہیں تو یہ تو ہوگی ایک اسٹیٹ uh, اسائنمنٹ اب اگر دوسرے طریقے سے ہم اسٹیٹ اسائن کریں جیسا کہ سیکنڈ کالم میں دکھایا گیا اسٹیٹ اے کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں زیرو زیرو ون سے اسٹیٹ بی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں زیرو ون زیرو سے اسٹیٹ سی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں زیرو ون ون سے اسٹیٹ ڈی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ون زیرو زیرو سے اور اسٹیٹ ایف کو ون ون زیرو سے اب تیسرا جو طریقہ ہے لاسٹ کالم میں اگر آپ دیکھیں اسٹیٹ اسائنمنٹ تھری ادھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈفرنٹ اسٹیٹس کو جو ہم بائنری نمبر اسائن کر رہے ہیں ادھر بٹ چینجز جو ہیں وہ منیمم ہو دیٹ مینس جب آپ لت سے اسٹیٹ اے سے بی پہ جا رہے ہیں تو اسٹیٹ اے سے بی پہ جانے کی وجہ سے جو اسٹیٹ ویریبلز ہیں ان میں منیمم چینج ہو سو so, جیسا کہ دکھایا گیا ہے اسٹیٹ اے اسائن کر دیے 000 اسٹیٹ بی کو ہم کہہ رہے ہیں 001 ہے اب جو بٹ چینج ہے اے سے بی پہ جانے پہ ایک بٹ چینج ہو رہا ہے اسی طرح اسٹیٹ سی جو ہے 011 ہے اگر بی سے اسٹیٹ سی پہ جائیں اگین ایک ہی بٹ چینج ہو رہی ہے اسی طرح اسٹیٹ ڈی جو ہے 010 ہے اسٹیٹ سی اور ڈی میں جو بٹ چینج ہے وہ اگین 1 ہے اور اسی طرح آخری جو اسٹیٹ ہے ایف اس کو ہم ون ون زیرو کہہ رہے ہیں سو اگین ایک ہی بٹ چینج ہو رہا ہے اگر ہم اسٹیٹ ایف سے اسٹیٹ اے پہ جائیں تو دو بٹ چینجز نظر آ رہی ہیں بہرحال ادھر دو بٹ چینجز ہیں ان کو ہم پہ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے جیسے کہ ایگزامپل میں دکھایا تین ڈفرنٹ اسٹیٹ اسائنمنٹ یوز کیے ہیں اس سے زیادہ بھی ہم اسٹیٹ اسائنمنٹ یوز کر سکتے ہیں ابھی ہم نے ایگزامپل میں دیکھا اسٹیٹس ہمارے پاس پانچ تھی اے بی سی ڈی اور ایف اور ان کو ہم نے تین ڈفرنٹ سے ایٹ اسائنمنٹس ہم نے تین ڈفرنٹ کیے ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ ہم اسٹیٹ اسائنمنٹس کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم نے جو دیکھنا ہے کہ ان جو تین اسٹیٹ اسائنمنٹس کی ہیں ان کی وجہ سے الٹیمیٹ جو سرکٹ اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو وہ کیسا آئے گا کیا کسی خاص اسٹیٹ اسائنمنٹ کی وجہ سے امپلیمنٹیشن زیادہ سمپلر ہوگی یا نہیں ہوگی وہی ہم دیکھنے ہم نے دیکھنا ابھی جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں بیسکلی پہلی اسٹیٹ اسائنمنٹ کا ہم اگین اسٹیٹ ٹیبل بنائیں گے اس کا ان پٹ ٹیبل بنائیں گے اور اس سے ہم بولین ایکسپریشن ڈیرائیو کریں گے اسی طرح جو سیکنڈ اسٹیٹ اسائنمنٹ ہے اس کا بھی ہم ٹرانزیکشن ٹیبل یوز کرتے ہوئے D flip flop input table بنائیں گے بولین ایکسپریشن اور امپلیمنٹ کریں گے اور اسی طرح تیسری جو اسٹیٹ اسائنمنٹ ہے اسی کے ساتھ بھی اسی طرح کریں گے ہم بیسکلی تین جو ہمارے پاس سیٹ آف بولین ایکسپریشن آئیں گی ان کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے کہ کیا کسی خاص اسٹیٹ اسائنمنٹ کی وجہ سے ایک سیٹ آف بولین ایکسپریشن وہ سمپلر ہے as compared to the other یا ایسا نہیں ہے سو so, اس کے بعد ہم ڈیسائڈ کریں گے کہ کون سی اسٹیٹ اسائنمنٹ بہتر ہے سو so, آئیے دیکھتے ہیں اس ایگزامپل کو ڈائگرام میں جو next state flip flop table دکھایا گیا یہ دکھایا گیا ڈی فلپ فلپس کے لیے اور پہلی جو اسٹیٹ اسائنمنٹ ہے اس کو ہم یوز کرتے ہوئے یہ نیکسٹ اسٹیٹ ٹیبل بنایا سو پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے وہ again A B C D F ہے جن کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں zero zero zero zero zero one zero one zero zero one one اور ون زیرو زیرو کے ساتھ نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے دو ان پٹ کنڈیشنز ہیں X equal to zero X equals to one اگر جو پرانا والا اسٹیٹ ڈایاگرام ہے جو ریڈیوس اسٹیٹ ڈائگرام اس کو سامنے رکھیں تو اس سے ہم یہ اسٹیٹ ٹیبل بنا سکتے ہیں so X is equal to zero اس کے لیے نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے one zero zero zero zero one zero zero zero zero one zero اور زیرو ون ون آ رہا ہے اور اسی طرح اگر input X is equal to one so next state جو ہے وہ zero zero one zero one zero one zero zero zero one one اور زیرو ون زیرو آ رہا ہے بیسکلی یہ جو اسٹیٹ اسائنمنٹس ہیں یہ پہلی والی اسٹیٹ اسائنمنٹ ہے ڈی فلپ ان پٹس دیکھیں تو D flip inputs again X equals to zero input کے لیے آئیں گے اور X equals to one input کے لیے آئیں گے تو جیسا کہ اسٹیٹ ٹیبل میں دکھایا گیا appropriate D flip flop inputs for X equals to zero and X equals to one لکھے ہوئے ہیں اسی طرح جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکسٹرنل ان پٹ کیا ہے اگر x is equal to zero تو کچھ آؤٹ پٹس آ رہے ہیں اگر x is equal to one تو کچھ اور آؤٹ پٹس آ رہے ہیں اگین یہ ساری انفارمیشن اسٹیٹ ڈائگرام میں دکھائی گئی ہے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے بیسکلی جو ڈی فلپ فلوپ کے ان پٹس ہیں ان کی ہم نے بولین ایکسپریشن بنانی ہے سو بیسکلی تین ویریبلس ہیں تین ڈی فلپ فلوپس چاہیے سو ڈی ٹو کی بولین ایکسپریشن بنے گی ڈی ون کی بولین ایکسپریشن بنے گی اور ڈی زیرو کی بولین ایکسپریشن بنے گی سو تین کارن آف میپس ہیں اس میں جو انفارمیشن ہے وہ میپ کر لی گئی ہے وہ دکھایا دے رہا ہے آپ کو اور ادھر سے ہی ہم نے سمپلیفائڈ بولین ایکسپریشن بنائی ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں next flip flop input table for the second state assignment جو ہم نے سیکنڈ اسٹیٹ اسائنمنٹ کی کیے اس کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیٹ کیا آئے گی ڈی فلپ فلپس انپٹ کیا آئیں گے اور الٹیمیٹلی کارن آف جو میپ uh, سے سمپلیفائڈ بولین ایکسپریشن جو ہے وہ کیا آئیں گی سو so اگین پہلے کالم میں پرزنٹ اسٹیٹ دکھائی گئی ہے سو زیرو زیرو ون جو ہے اب اے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے زیرو ون زیرو جو ہے بی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اسی طرح تیسری جو اسٹیٹ ہے زیرو ون ون پھر چوتھی جو ہے ون زیرو زیرو اور آخری جو اسٹیٹ ہے وہ ون ون زیرو ہے اسی طرح جو نیکسٹ اسٹیٹس ہیں ایکس ان پٹ جو ہے جب زیرو ہو اور ایکس ان پٹ جب ون ہو تو ان کی کورسپونڈنگ نیکسٹ اسٹیٹس دکھائی گئی ہیں اسی طرح ڈی فلپ فلپ پٹس جو ہیں X X to zero input کے لیے اور ایکس ایک ٹو ون ان پٹ کے لیے جو تین فلپ فلپس ہیں ان کے پٹس کیا ہوں گے وہ اگین چھ کالمز میں دکھائے گئے ہیں اینڈ الٹیمیٹلی جو آؤٹ پٹس ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں ایکسٹرنل ان پٹ پہ سو اگر X is equal to zero تو آؤٹ پٹ کیا ہوگا اور اگر X is equal to one تو پھر آؤٹ پٹ کیا ہوگا وہ بھی لاسٹ ٹو کالمس میں دکھایا گیا اب جو نیکسٹ ہم نے کام کرنا ہے کہ یہ جو ڈی فلپ فلپ کے ان پٹس ہیں ان کو ہم نے میپ کرنا ہے اگین تین ہی کائنڈ آف میپس یوز ہوں گے تین بولین ایکسپریشن آئیں گے سو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس بولین ایکسپریشن آ رہی ہیں اس سیکنڈ اسٹیٹ اسائنمنٹ کے لیے ڈائگرام میں کان آف میپس دکھائے گئے تین میں ہم نے جو ڈی ان پٹ ہے ٹیبل سے وہ ہم نے میپ کر دیا ہوا تین ہمارے پاس بولین ایکسپریشن آ رہی ہیں سو ڈی ٹو کے لیے ڈی ون کے لیے اور ڈی زیرو کے لیے اب بھائی ہم تیسری اور آخری جو اسٹیٹ اسٹائمنٹ ہم نے یوز کی تھی اس کے لیے ہم نیکسٹ اسٹیٹ فلپ فلپ جو ان پٹ ٹیبل ہے وہ دیکھتے ہیں سو جیسا کہ دکھایا گیا پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے اگین اے اسٹیٹ کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں زیرو زیرو زیرو سے بی اسٹیٹ کو ہم زیرو زیرو ون کے ساتھ سی اسٹیٹ جو ہے زیرو ون ون ڈی جو ہے زیرو ون زیرو اور ایف جو لاسٹ اسٹیٹ ہے ایف ون ون زیرو سے جیسا کہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ تیسری جو اسٹیٹ اسائنمنٹ ہے اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جب ایک اسٹیٹ سے ہم نیکسٹ اسٹیٹ پہ جا رہے ہیں تو بٹ چینج جو ہے وہ منیمم ہو دیٹ مینس ایک بٹ چینج ہو جب اسٹیٹ ایف سے ہم اے پہ جائیں گے تو ادھر دو بٹ چینجز ہیں اسی طرح جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا نیکسٹ ڈیٹ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکسٹرنل ان پٹ کیا ہے اگر X is equal to zero تو اس کے لیے ہمارے پاس نیکسٹ ڈیٹس کچھ اور ہیں اور اسی طرح اگر X is equal to one تو نیکسٹ کچھ اور ہیں تو وہ دو کالمس میں دکھائی گئی ہیں اسی طرح جو ڈی فلپ فلپ پٹس ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں ایکسٹرنل ان پٹ پہ X is equal to zero and X is equal to one تین ڈی فلپ فلپ یوز کر رہے ہیں سو دونوں ان پٹس کے لیے ہمارے پاس چھ کالمس دکھائے گئے جس میں انفارمیشن ہے D flip flop inputs کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ایکسٹرنل ان پٹ پہ so X is equal to zero اس کے لیے ہمارے پاس ایک کالم ہے اور X is equal to one اس کے لیے بھی ایک علیحدہ کالم ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ D flip flop inputs کی بولین ایکسپریشن کیا آ رہی ہیں تیسری اور آخری جو اسٹیٹ اسائنمنٹ ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو تین بولین ایکسپریشنز آ رہی ہیں ڈی ٹو کے لیے ڈی ون کے لیے ڈی زیرو کے لیے وہ دکھائی گئی ہیں اگر ان تین ایکسپریشنس کو ان تین بولین ایکسپریشنس کو کمپیئر کریں پہلی دو اسائنمنٹ سے جو ہمارے پاس تین بولین ایکسپریشن آئی تھیں تو یہ تین بولین ایکسپریشن سمپلر ہیں as compare to others so اگر یہ سمپلر ہیں دیٹ مینس ان کا کمبینیشن سرکٹ بھی سمپل ہوگا اس میں کمپنٹس کم ہوں گے سو دیٹ مینس سرکٹ کا سائز بھی چھوٹا ہوگا ابھی ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی جس میں پانچ اسٹیٹس تھیں ہم نے تین ڈفرنٹ اسٹیٹ اسائنمنٹس چوز کی تین ڈفرنٹ اسٹیٹ اسائنمنٹ سے ہم نے تین set of Boolean expression derive کی اگر ہم تین سیٹ آف بولین ایکسپریشن ہیں ان کو کمپیئر کریں تو جو آخری سیٹ تھا اس وہ جو ہے وہ بولین ایکسپریشن سمپلر ہے پہلے دو بولین ایکسپریشن جو تھیں جو پہلی دو اسٹیٹ اسائنمنٹ ہمیں ملی تھی بیسکلی ہم یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو تیسری اسٹیٹ اسائنمنٹ ہے وہ بہتر ہے ہمارے پاس سمپلر سرکٹ آ رہا ہے آئیے آپ اس سارے چیز کو سمرائز کر لیتے ہیں نمبر ون تو یہ ہے کہ اسٹیٹ اسائنمنٹ صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اسٹیٹ پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا اگر کاؤنٹر ہے تو کاؤنٹر کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اگین جو ایگزیکٹ اسٹیٹ ہے یا پرزینٹ اسٹیٹ ہے کاؤنٹر کی وہی آؤٹ پٹ ریپرزینٹ کر رہی ہے تو اس کیس میں ہم اسٹیٹ اسائنمنٹ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سو اسٹیٹ اسائنمنٹ ہم اسی صورت میں کریں گے جہاں ہمارا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایکچوئل پرزینٹ اسٹیٹ پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا سیکنڈ جو رول ہے ہم کوشش کریں گے کہ جب ایک اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ پہ موو کر رہے ہیں تو منیمم بٹ چینجز ہوں تیسری جو بات ہے کہ اگر ہمارے پاس ان یوز اسٹیٹس ہیں لیٹ سے آپ کے پاس تین اسٹیٹس ہیں سو so, تین اسٹیٹس کو آپ نے دو بٹ سے ریپرزینٹ کرنا ہے so zero zero zero one one zero ہو سکتا ہے جو ون ون ہے وہ ان یوزڈ ہے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ون ون کو یوز کریں اور زیرو زیرو کو نہ یوز کریں سو بیسکلی آپ نے وہ والی ان یوز اسٹیٹ یوز کرنی ہے جس سے آپ کا آؤٹ پٹ سمپلیفائڈ ہو جو بولین ایکسپریشن ہیں وہ سمپلیفائڈ آئیں اور ایک اور چیز ہے کہ انیشل جو اسٹیٹ ہے اس کو یا آپ آل زیروز اسائن کریں یا آل ونز اسائن کریں بیسکلی جب ڈیجیٹل سرکٹ کو آپ نے ریسیٹ کرنا ہے جو اسٹیٹ ڈائگرام ہے وہ کسی ایک انیشل اسٹیٹ سے شروع ہوگا سو یا تو وہ 000 سے شروع ہوگا یا 111 سے شروع ہوگا اب 000 کیوں رکھتے ہیں یا 111 کیوں رکھتے ہیں بیسکلی ابھی تک جو ہم نے سرکٹس پڑھے ہیں کسی سرکٹ کو کلیئر کرتے ہیں یا سیٹ کرتے ہیں تو وہ بڑا آسان ہے کہ اس کو ون ون ون پہ سیٹ کر دیں یا کلیئر کر دیں یا زیرو زیرو زیرو پہ کر دیں اگر آپ کے پاس جو انیشل اسٹیٹ ہے وہ ون ون زیرو ون ہے تو ون ون زیرو ون کو سیٹ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے سو so بیسکلی یہ تین چار موٹے موٹے رولس ہیں جو آپ نے یاد رکھیں آئیے اب ایک نئے ٹاپک پہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں بیسکلی شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ دو ٹائپ کی اسٹیٹ مشین ہوتی ہیں ایک میلی اسٹیٹ مشین ہے اور ایک مور اسٹیٹ مشین ہے ڈفرینس دونوں میں بیسکلی یہ ہے کہ مور اسٹیٹ مشین میں جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے جو آپ کا میموری ایلیمنٹ ہے یا فلپ فلوپس ہیں ان کی پرزینٹ اسٹیٹ پہ سو so جو بھی پرزینٹ اسٹیٹ ہوگی وہ بیسکلی آؤٹ پٹ ہے سو بیسکلی ہمارے جتنے بھی کاؤنٹرز ہم نے ڈیزائن کیے ہیں وہ اس مور مشین پہ بیسڈ ہیں جو بھی فلپ فلاپ کا آؤٹ پٹ ہے وہی اس سیکوینس سرکٹ کا آؤٹ پٹ ہے کوئی ایکسٹرنل انپٹ ادھر اپلائی نہیں ہو رہا جو میلی مشین تھی ہم نے کہا تھا کہ اس میں جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو پرزینٹ اسٹیٹ ہے فلپ فلپس کی اور ایکسٹرنل انپٹ ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے سو so, جو ہم نے اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر بنایا بیسکلی وہ ایک میلی مشین ہے کیونکہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا ایکسٹرنل انپٹ کیا ہے سو لیٹ سے اگر پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے ون ون زیرو ہے چھ ہے سو اگر ایکسٹرنل ان پٹ زیرو ہے تو یہ اپ کاؤنٹ کرے گی سیون پہ چلا جائے گا آؤٹ پٹ کچھ اور ہو جائے گا اور اگر اسٹیٹ سکس پہ ہے اور ایکسٹرنل ان پٹ ون ہو گیا تو یہ ڈاؤن کاؤنٹ کرے گا آؤٹ پٹ کچھ اور ہو جائے گا آئیے ان دونوں مشینز کو ذرا دیکھتے ہیں اسٹیٹ ڈایاگرامس مور مشین کا کیسے ریپرزینٹ کریں گے اور میلی مشین کا کیسے ریپرزینٹ کریں گے اور ان کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے امپلیمنٹیشن بیسکلی جو ہم طریقہ پہلے کرتے آ رہے ہیں ایگزیکٹلی exactly وہی ہوگا اسٹیٹ ڈایاگرام ہوگا اسٹیٹ ٹیبل بنائیں گے ان پٹ ٹیبل بنیں گے ایکسائٹیشن ٹیبل کی مدد سے بولنگ ایکسپریشنز آئیں گی اور امپلیمنٹ کر دیں گے ہم ایگزامپل بیسکلی ایک ہی لیں گے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں in the form of a Moore machine اور اسی ایگزامپل کو in the form of a Mealy machine so ایک آپ کو جو چینج دکھائی دے گا وہ ہوگا اسٹیٹ ڈایاگرام میں کہ مور مشین کو کیسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور میلی مشین کو کیسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں سو آئیے پہلے دیکھتے ہیں ایک مور مشین کے اسٹیٹ ڈایاگرام کو سو جیسے کہ دکھایا گیا ہے چھ اسٹیٹس ہیں پہلی جو اسٹیٹ ہے زیرو ون ون ہے نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے ون ون ون ہے پھر zero zero one zero one zero one zero zero one one zero basically یہ چھ اسٹیٹ جو ہیں ایک سیکوینس میں چینج ہو رہی ہیں جیسے کہ اسٹیٹ ڈائگرام میں دکھایا گیا کوئی ایکسٹرنل ان پٹ نہیں ہے کوئی ایکسٹرنل آؤٹ پٹ نہیں ہے جو بھی پرزینٹ اسٹیٹ ہے وہی جو مشین ہے سیکوینشل مشین ہے اس کے آؤٹ پٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں next state table for the Moore machine تو یہ جو نیکسٹ اسٹیٹ ٹیبل ہے یہ ڈرائیو کیا ہوا ہے نیکسٹ اسٹیٹ ڈایاگرام سے سو جیسا کہ دکھایا گیا اسٹیٹ اسٹیٹ میں تین ہیں Q two Q one Q zero جو کہ ڈفرنٹ چھ اسٹیٹ جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کریں سو اسی طرح نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ بھی state variable Q two Q one Q zero represent کر رہے ہیں سو اگر initial state zero one one ہے کلاک ٹرانزیکشن پہ نیکسٹ اسٹیٹ جو ہوگی وہ ون ون ون ہے جیسا کہ اسٹیٹ ڈایاگرام میں بھی دکھایا گیا اسی طرح اگر انیشل اسٹیٹ یا پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے ون ون ون ہے کلاک ٹرانزیشن پہ نیکسٹ اسٹیٹ جو ہوگی زیرو زیرو ون ہے ادھر کوئی ایکسٹرنل ان پٹ ایکٹ نہیں کر رہا سمپلی کلاک ٹرانزیشن پہ پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے نیکسٹ اسٹیٹ میں چینج ہو جائے گی ادھر آؤٹ پٹ بھی کوئی نہیں ہے ابھی ہم نے ایک مور مشین کا اسٹیٹ ڈائگرام دیکھا جس کے آف کورس کوئی ایکسٹرنل ان پٹس نہیں ہے کوئی ایکسٹرنل آؤٹ پٹس نہیں ہے جو آؤٹ پٹ ہے وہ اسٹیٹ پہ ہی ڈیپینڈ کر رہا ہے اسٹیٹ ڈائگرام سے ہم نے ایک اسٹیٹ ٹیبل بنایا نیکسٹ جو اسٹیپس ہیں بیسکلی وہی ہیں جو ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں ہم نے فلپ فلاپ یوز کرنا ہے جو ہم یوز کریں گے امپلیمنٹیشن میں اس فلپ فلاپ کے ٹرانزیکشن ٹیبل کو ہم یوز کریں گے اور جو اسٹیٹ ٹیبل بنا ہے اس سے ہم اس فلپ فلاپ کا ان پٹ ٹیبل بنا لیں گے جب ان پٹ ٹیبل آ جائے گا اس کے بعد ہم نے کارن آف میپس یوز کرنے ہیں اور ان پٹس کو اس میں میپ کر دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس بولین ایکسپریشن آ جائیں گے بولین ایکسپریشن کے بعد سرکٹ آ جائے گا اور اس کو پھر ہم اسٹڈی کریں گے سو so, آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ uh, جو ہے ان پٹ ٹیبل وہ کیسے بنے گا کارن آف میپس کیسے ہوں گے اور امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی آئیے دیکھتے ہیں J K flip input table basically ہم J K flip flop use کر رہے ہیں اس اسٹیٹ مشین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سو so, جیسے کہ دکھایا گیا پہلے تین کالمز جو ہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں پرزینٹ اسٹیٹ کو نیکسٹ تھری کالمز جو ہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں نیکسٹ اسٹیٹ کو اب کیونکہ تین اسٹیٹ ویریبلز ہیں تو تین جے کے فلپ فلپس یوز ہو رہے ہیں تو لاسٹ سکس کالمز جو ہیں وہ تین جے کے فلپ فلپس کے ان پٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں so J two K two ایک فلپ فلپ ہے جے ون کے ون دوسرا فلپ فلاپ ہے اور جے زیرو کے زیرو تیسرا فلپ فلاپ ہے اس میں جو انفارمیشن ہے وہ بیسکلی ہم نے ڈیرائیو ہوئی ہے جے کے فلپ فلپ کے ٹرانزیکشن ٹیبل سے اس کے بعد جو ہے ہم نے جے کے فلپ فلپ کی جو ان پٹ انفارمیشن ہے اس کو ہم نے میپ کرنا ہے کارن آف میپ میں اور ادھر سے ہم نے سمپلیفائڈ بولین ایکسپریشن ڈرائیو کرنی ہے سو آئیے دیکھتے ہیں Karnaugh maps for J two K two J one K one and J zero K zero جیسا کہ دکھایا گیا جے ٹو کے کارن آف میپ کی جو بولین ایکسپریشن بن رہی ہے کیو ون ہے اسی طرح کے ٹو کی جو بولین ایکسپریشن ہے وہ بھی کیو ون ہے جے ون کی بولین ایکسپریشن ون ہے کے ون کی Boolean expression Q two bar Q zero bar plus Q two Q zero اور اسی طرح جے زیرو اور کے زیرو کی بولین ایکسپریشن جو ہیں وہ ہیں کیو ٹو کیو ون اور کے زیرو کی بولین ایکسپریشن جو ہے کیو ون بار جیسے کہ ادھر نظر آ رہا ہے بولین ایکسپریشن تینوں آپ کے لیے کافی اسٹریٹ فارورڈ سمپل سی ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس مور مشین کی امپلیمنٹیشن بیسکلی تین جے کے فلپ فلپسپ یوز ہو رہے ہیں تینوں کی جو ان پٹ یا ایکسائٹیشن ان پٹس ہیں وہ ریپرزینٹ ہو رہے ہیں یہ جو بولین ایکسپریشن ہم نے ڈرائیو کی تھی سو so, اگر پہلے فلپ فلپ کو دیکھیں جے زیرو اس کے ان پٹ پہ کیو ٹو کیو ون ہونا چاہیے سو so, پہلا فلپ فلپ ہے اس کے اوپر اینڈ گیٹ ہے جس کے ان پٹس جو ہیں Q one and Q two ہے آؤٹ پٹ جو ہے آف کورس جے زیرو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسی طرح اگر کے ان پٹ پہلے فلپ فلپ کا دیکھیں وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے کیو ون بار کے ساتھ جیسا کہ بولین ایکسپریشن میں دکھایا گیا آئیے دیکھتے ہیں سیکنڈ فلپ فلپ کو سیکنڈ جو جے کے فلپ فلپ ہے اس کے ان پٹس کو جیسے کہ بولین ایکسپریشن میں دکھایا گیا جے ون جو ہے وہ ون کے برابر ہے سو سیکنڈ فلپ فلپ کا جو جے ان پٹ ہے اس کو ون کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوگا اسی طرح جو بولین ایکسپریشن ہے K one is equal to Q two bar Q zero bar plus Q two Q zero یہ بیسکلی ایکسکلوز نور آپریشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے between Q zero and Q two so exclusive NOR gate دکھایا گیا جو کہ کونیکٹ ہو رہا ہے کے ون ان پٹ کے ساتھ ایکسکلوز نار گیٹ کے جو ان پٹس ہیں وہ کیو ٹو ہیں اور کیو زیرو ہیں اسی طرح جو تیسرا فلپ فلپ ہے اس کی اگر بولین ایکسپریشن دیکھیں J two is equal to Q one اور کے ٹو جو ہے وہ بھی کیو ون کے برابر ہے ڈائگرام میں تیسرا فلپ فلپ اس کے جے تھری ان پٹ ریدر جے ٹو ان پٹ اور کے ٹو ان پٹ جو ہے اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے کیو ون آؤٹ پٹ کے ساتھ آئیے اب اس کا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھ لیتے ہیں ٹائمنگ ڈائگرام بیسکلی انڈیکیٹ کر رہا ہے جو ڈفرنٹ اسٹیٹس ہیں سو ٹی ون انٹرول سے پہلے کیو زیرو ون ہے کیو ون ون ہے کیو ٹو زیرو ہے یہ initial state zero one one کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جہاں زیرو جو ہے کیو ٹو ہے اس کے بعد ٹی ون انٹرول پہ جو ہی ٹرانزیکشن ہوتا ہے کلاک ٹرانزیکشن ہوتا ہے اسٹیٹ چینج ہوگی کیو زیرو بھی ون ہے کیو ون بھی ون ہے اور کیو ٹو جو ہے زیرو سے ون ہو گیا اسی طرح نیکسٹ کلاک ٹرانزیکشن پہ ٹی ٹو پہ اسٹیٹ چینج ہو رہی ہیں یہ اگر آپ سامنے اپنا اسٹیٹ ڈائگرام رکھیں تو اس سے فالو کرتے جائیں تو ایکزیکٹلی وہی دکھائی گئی ہیں so T two clock transaction پہ کیو زیرو جو ہے وہ ون ہی ہے کیو ون جو ہے زیرو ہو گیا اور کیو ٹو زیرو ہو گیا اسی طرح کلاک ٹرانزیکشن نیکسٹ جو کلاک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ٹی تھری انٹرول پہ Q zero output change ہو رہا ہے Q one output change ہو رہا ہے جو ہے وہ وہی ہے زیرو پہ تھا پہلے اب بھی زیرو ہے اسی طرح ٹی فور پہ نیکسٹ اسٹیٹ پہ چلا گیا ٹی فائیو پہ اگین اس سے اگلی والی اسٹیٹ پہ چلا گیا ٹی سکس جو اسٹیٹ ہے ٹی سکس بیسکلی جو ٹرانزیکشن ہے اس پہ واپس اوریجنل اسٹیٹ جو تھی ون ون زیرو اس پہ آ رہا ہے چھ اسٹیٹ تھیں تو ٹی سکس انٹرول کے بعد واپس اوریجنل اسٹیٹ پہ آ گیا اب ذرا ویریفائی کر لیتے ہیں کہ جو بولین ایکسپریشنز ہیں یا جو ہمارے پاس سرکٹ ہے اس سے ٹرانزیکشن پہ جو ہے انیشل ون ون زیرو جہاں کیو زیرو ون ہے کیو ون ون ہے اور کیو ٹو زیرو ہے کلاک ٹرانزیشن پہ یہ ون ون ون پہ جا رہا ہے کہ نہیں کیو زیرو کو پہلے دیکھ لیں کیو زیرو جو ہے آؤٹ پٹ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جے زیرو پٹ کیا ہے اور کے زیرو پٹ کیا ہے جے زیرو کی اگر ایکسپریشن دیکھیں it Q two Q one Q two zero ہے کیو ون جو ہے ون ہے جے زیرو جو ہے وہ زیرو ہو گیا اسی طرح اگر کے زیرو کو دیکھیں زیرو جو ہے کیو ون بار ہے ٹی ون ٹائم انٹرول سے پہلے ون ہے تو کیو ون بار جو ہے وہ زیرو ہوگا so that means output جو ہے کیو زیرو کی وہ ون تھی جے زیرو زیرو ہے اور کے زیرو بھی زیرو ہے دیٹ مینس کلاک ٹرانزیکشن پہ ٹی ون پہ جو کلاک ٹرانزیکشن ہوتی ہے آؤٹ پٹ میں کوئی چینج نہیں آنا چاہیے اس لیے آؤٹ پٹ میں کوئی چینج نہیں دیکھتے ہیں کہ جو کیو ون آؤٹ پٹ ہے وہ clock transaction T one interval سے پہلے ہائی پہ تھا اور اس کے بعد بھی ہائی پہ ہے بولین ایکسپریشن کو اگر دیکھیں J one is equal to one so J one جو ہے وہ ون ہے کے ون جو ہے ایکسکلوز نور ہے between Q two and Q zero Q zero جو ہے اٹ از ون اور کیو ٹو جو ہے وہ زیرو ہے سو so, جو کے ون آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو ہوگا سو جے ون جو ہے ون ہے ون جو ہے زیرو ہے کلاک ٹرانزیکشن پہ کیو ون آؤٹ پٹ کو سیٹ ہو جانا چاہیے Q one output transaction سے پہلے بھی ون پہ تھا تو ٹرانزیکشن کے بعد بھی سیٹ ہو گیا ون پہ رہے گا اب آئیے کیو ٹو آؤٹ پٹ کو ویریفائی کر لیتے ہیں کلاک ٹرانزیکشن ٹی ون سے پہلے زیرو ہے اور کلاک ٹرانزیکشن ٹی ون کے بعد ون ہو گیا اگر کیو ٹو کی پٹ ایکسپریشن دیکھیں J two is equal to Q one K two is equal to Q one کیا ہے ٹی ٹرانزیکشن سے پہلے it is high so J two جو ہے وہ بھی ون ہے اور کے ٹو وہ بھی ون ہے سو بیسکلی فلپ فلپ کے دونوں ان پٹ اگر ہو تو آؤٹ پٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ٹاگل ہوگی اب کیو ٹو کی پہلی جو اسٹیٹ تھی وہ زیرو تھی کلاک ٹرانزیکشن پہ وہ ٹاگل ہوگی ون پہ چلے گئی ہم نے ٹی ون ٹائم انٹرول پہ کیو زیرو کے آؤٹ پٹ کو کیو ون کے آؤٹ پٹ کو اور کیو ٹو کے آؤٹ پٹ کو ویریفائی کر دیا with the help of boolean expression اسی طرح آپ T two interval T three T four T five and T six interval کو ویریفائی کر سکتے ہیں with the help of these boolean expressions ابھی ہم نے مور مشین کی امپلیمنٹیشن دیکھی again we start with the state state table بنایا جے کے ففتھ ہم نے سلیکٹ کیے اس کے ٹرانزیکشن ٹیبل کو یوز کیا جے کے ان ٹیبل بنایا اور جے کے ان ٹیبل سے کان آف میپس بنائے کان آف میپ سے ہمارے پاس جو بولین ایکسپریشن آئیں اس سے ہم نے ایک سرکٹ بنا لیا جو کہ اوریجنل جو اسٹیٹ ڈایاگرام تھا اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے یا ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کو ہم نے ٹائمنگ ڈائگرام کے تھرو اور بولنگ ایکسپریشن کے تھرو ویریفائی بھی کر لیا اب آئیے نیکسٹ بات کرتے ہیں میلی مشین پہ اب میلی مشین کی جو ایگزامپل ہے اگین یہ جو ہم نے مور مشین کے لیے ایگزامپل استعمال کی تھی وہی کریں گے وہی اسٹیٹس ہوں گی پر میلی مشین کا جو اسٹیٹ ڈائگرام ہے وہ ڈفرنٹ ہوگا جیسے ہم نے بتایا کہ آؤٹ پٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان پٹ پہ اور جو پرزینٹ اسٹیٹ ہے سو so, آئیے دیکھتے ہیں کہ میلی مشین کا اسٹیٹ ڈائگرام کیسا ہوگا اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ پہ نیکسٹ اسٹیپس پہ پروسیڈ کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اسٹیٹ آف اے ملی مشین جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ اسٹیٹ آف اے ملی مشین جو اس جو ادھر اگزامپل ہم کنسیڈر کر رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو ہم نے مور مشین کے لیے کنسیڈر کی تھی اس کی بھی وہی چھ اسٹیٹس ہیں چھ اسٹیٹس کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہوا A B C D and F کے ساتھ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا جو ملی مشین ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے present state and input so اسی لیے ہم نے پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے اے ادھر ہم نے کوئی بائنری نمبر نہیں لکھا ہم نے اس کو سمپلی اے کہہ کہہ نیکسٹ اسٹیٹ ہے ہم نے بی ادھر کوئی بائنری نمبر نہیں لکھا اب اگر آپ جو ڈائریکٹڈ ایروز ہیں جو اے کو بی کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے تو ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے number one oblique one one one اور اے اسٹیٹ کے ساتھ ایک ڈائریکٹڈ ایرو ہے جو اے سے شروع ہو رہا ہے اور واپس اے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے ساتھ نمبر لکھا ہوا ہے zero oblique zero one one so so, اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر ہم پرزینٹلی اسٹیٹ اے میں ہیں ایکسٹرنل ان پٹ اگر زیرو ہے آؤٹ پٹ جو ہے زیرو ون ون ہوگا اور اسٹیٹ اے میں ہی رہیں گے تو وہ جو ڈائریکٹڈ ایرو ہے اے سے شروع ہو رہا ہے اور اے پہ واپس جا رہا ہے اگر ایکسٹرنل ان پٹ ون ہے آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ون ون ہو جائے گا اور آپ اسٹیٹ اے سے اسٹیٹ بی پہ موو کر جائیں گے جیسا کہ ڈائریکٹڈ ایرو سے دکھایا گیا سو so, بی میں اگر ہیں تو آؤٹ پٹ جو ہے ون ون ون ہوگا اب اگر ایکسٹرنل ان پٹ زیرو ہے سو آپ بی پہ ہی رہیں گے نیکسٹ ڈیٹ پہ نہیں جائیں گے آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ون ون ہی رہے گا اسی طرح اگر ایکسٹرنل ان پٹ ون ہے آپ اسٹیٹ بی سے نیکسٹ اسٹیٹ سی پہ چلے جائیں گے آؤٹ پٹ جو ہے زیرو زیرو ون ہو جائے گا اسٹیٹ سی اگر آپ کی پرزینٹ اسٹیٹ ہے ایکسٹرنل ان پٹ زیرو ہے تو آپ اسٹیٹ سی پہ رہیں گے آؤٹ پٹ جو ہے زیرو زیرو ون ہوگا جو کہ بی سے جب آپ نے سی پہ موو کیا تھا تب بھی زیرو زیرو ون ہو گیا تھا اسی طرح اگر ایکسٹرنل ان پٹ ون ہے تو آپ پرزنٹ اسٹیٹ سی سے نیکسٹ اسٹیٹ ڈی پہ چلے جائیں گے آؤٹ پٹ جو ہے زیرو ون زیرو ہو جائے گا اب اسٹیٹ اگر ڈی ہے ایکسٹرنل ان پٹ زیرو ہے سو آؤٹ پٹ کیا ہوگا زیرو ون زیرو جو کہ اسٹیٹ ڈی کے آؤٹ پٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اگر ایکسٹرنل ان پٹ ون ہے سو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون زیرو زیرو ہو جائے گا اور اسٹیٹ ڈی سے نیکسٹ اسٹیٹ ای پہ موو کر جائیں گے اب اگر اسٹیٹ ای e ہے ایکسٹرنل انپٹ زیرو ہے تو آؤٹ پٹ کیا ہوگا ون زیرو زیرو اگر ایکسٹرنل انپٹ ون ہے تو آؤٹ پٹ ہوگا ون ون زیرو اور اسٹیٹ ای e سے اسٹیٹ ایف پہ موو کر جائیں گے اگر اسٹیٹ ایف جو ہے وہ اسٹیٹ ہے ایکسٹرنل انپٹ زیرو ہے output one one zero ہوگا اور اگر ایکسٹرنل انپٹ ون ہے سو آؤٹ پٹ ہو جائے گا زیرو ون ون اور آپ پرزینٹ اسٹیٹ ایف سے موو کر جائیں گے نیکسٹ اسٹیٹ اے پہ جیسا کہ اسٹیٹ ڈائگرام میں دکھایا گیا ہم نے state A B C D E اور ایف کو کوئی اسٹیٹ اسائنمنٹ نہیں کی وہ ہم بعد میں کریں گے اور وہ جو رولز ہم نے ڈسکس کیے تھے اس بیسس پہ کریں گے تاکہ جو اسٹیٹ اے سے جب آپ اسٹیٹ بی پہ موو کر رہے ہیں یا بی سے سی پہ موو کر رہے ہیں تو منیمل بیڈ چینجز ہوں اس پرٹیکولر کیس میں ہم اسٹیٹس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں ہم انٹرسٹیڈ ہیں کہ ان پٹ ہر ان پٹ کے لیے کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہو اسٹیٹ ریڈکشن کے کیس میں ہم نے ایک سیکوینس لکھا تھا ان پٹ کچھ آ رہا تھا اور اس کا کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ آ رہا تھا جب ہم نے اسٹیٹ کو ریڈیوس کر دیا تو تب بھی سیکوینس وہی رہا تھا اسی طرح ادھر بھی ہم ان پٹس اینڈ آؤٹ پٹس میں انٹرسٹڈ ہیں ابھی ہم نے ایک میلی مشین کا اسٹیٹ ڈایاگرام دیکھا جیسے کہ ہم نے بتایا یہ میلی مشین کا جو اسٹیٹ ڈایاگرام ہے یہ بیسکلی وہی جو ایگزامپل ہم نے مور مشین کے لیے کنسیڈر کی تھی اسی پہ بیسڈ ہے اس میں ہم نے اسٹیٹس کو کوئی اسائنمنٹ نہیں کی ہم نے ان پٹس اینڈ آؤٹ پٹس دکھائے جن میں ہم زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا بیسکلی ہم نے جو اسٹیٹ ڈائگرام ہے اس سے ایک اگین وہی اسٹیٹ ٹیبل بنائیں گے وہی جو اسٹیپس ہیں وہ وہی ہوں گے جو ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں سو اسٹیٹ ڈائگرام سے اسٹیٹ ٹیبل بنے گا ادھر سے ہم نے اگین جے کے فلپ فلوپ ہی یوز کرنے ہیں ان کے ٹرانزیکشن ٹیبل یوز کریں گے اس سے جے کے ان پٹ ایک ٹیبل آ جائے گا اس ٹیبل سے ہم کارن آف میپس بنائیں گے کارن آف میپ سے اگین ایکسپریشن آئے گی اور اس سے ایک سرکٹ امپلیمنٹ ہو جائے گا ادھر ہم نے آؤٹ پٹ جو ہے وہ کیونکہ ڈپینڈ کر رہے ہیں پرزینٹ اسٹیٹ اور ایک ایکسٹرنل پٹ اس کے لیے بھی ہم نے بولین ایکسپریشن ڈیرائیو کرنی ہے اور آؤٹ پٹ جو سرکٹ ہے وہ بھی ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے سو آئیے دیکھتے ہیں یہ ڈفرنٹ اسٹیپس اس سے پہلے کہ ہم یہ اسٹیپس دیکھیں ہمارے پاس جو ایکسٹرنل انپٹ ہے وہ ایک سنگل ویریبل کا ہے یا وہ زیرو ہو سکتا ہے یا ون ہو سکتا ہے تو جس طرح ہم نے پہلے اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر کے کیس میں کیا تھا ہمارے پاس جو ٹیبلز آ رہے ہیں وہ دو قسم کے آ رہے ہیں X is equal to zero کے لیے اور ایکس اکول ٹو ون کے لیے سو وہی ٹیبل آپ کو اسی قسم کے آپ کو ادھر نظر آئیں گے سو آئیے دیکھتے ہیں different tables Karnaugh maps اور امپلیمنٹیشن آئیے دیکھتے ہیں state table for a Mealy machine جس کو ہم نے ڈیرائیو کیا ہے فرام دی اسٹیٹ ڈایاگرام جو پہلے ابھی ڈسکس کر چکے ہیں سو so, پہلا جو کالم ہے پرزینٹ اسٹیٹ اس میں جو چھ اسٹیٹس ہیں A B C D F وہ ساری لکھی ہوئی ہیں نیکسٹ اسٹیٹ میں دو کالمس ہیں ایک جو کالم ہے for external input X is equal to zero اور دوسرا جو کالم ہے for external input X is equal to one so اگر X is equal to zero so present state اگر اے ہے تو نیکسٹ اسٹیٹ بھی اے رہے گا اگر پرزینٹ اسٹیٹ بی ہے تو نیکسٹ ڈیٹ بھی بی رہے گا سو so جیسا کہ ہم نے اسٹیٹ ڈائگرام میں دیکھا اگر ایکسٹرنل ان پٹ زیرو ہے تو اسی اسٹیٹ پہ رہتے ہیں نیکسٹ ڈیٹ پہ نہیں جاتے نیکسٹ کالم کو اگر دیکھیں X is equal to one so اگر ایکسٹرنل انپٹ ون ہے تو ہم پرزینٹ اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ پہ سوئچ کر جاتے ہیں سو so اگر پرزینٹ اسٹیٹ اے ہے X is equal to one جو کہ ایکسٹرنل پٹ ریپرزینٹ کر رہا ہے تو نیکسٹ اسٹیٹ جو ہوگا وہ بی ہوگا اگین اگر پرزینٹ اسٹیٹ بی ہے ایکس ان انپٹ جو ہے وہ ون ہے نیکسٹ اسٹیٹ سی ہوگا اسی طرح سی پرزینٹ اسٹیٹ ہے ڈی پہ چلے جائیں گے اور ڈی سے ای e پہ ای e سے ایف پہ اور ایف اگر پرزینٹ اسٹیٹ ہے ایکسٹرنل انپٹ ون ہے تو نیکسٹ اسٹیٹ جو ہوگا وہ اے ہوگا اس کی کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ بھی ہم ذرا دیکھ لیں سو uh, so اگر اسٹیٹ ڈائگرام کو آپ دوبارہ سے دیکھیں ان پٹ اگر X is equal to zero so state A کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو ون ون ہے اگر ایکسٹرنل ان پٹ ون ہو گیا تو ہم اسٹیٹ اے سے بی پہ چلے گئے ہیں اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی چینج ہو گیا آؤٹ پٹ جو ہے ہو گیا اسی طرح اگر پرزینٹ اسٹیٹ بی ہے ایکسٹرنل ان پٹ ایکس جو ہے وہ زیرو ہے تو ہم اسی اسٹیٹ پہ رہیں گے بی اسٹیٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ون ون ون ہے اگر ایکسٹرنل پٹ ون ہو گیا سو بی اسٹیٹ سے ہم سی اسٹیٹ پہ چلے جائیں گے اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو زیرو ون ہو جائے گا اسی طرح اگر آخری اسٹیٹ کو دیکھیں پرزینٹ اسٹیٹ اگر ایف ہے external input X is equal to zero تو ہم ایف اسٹیٹ میں ہی رہیں گے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ون زیرو ہے اور اگر external input X is equal to one ہے سو ہم اسٹیٹ اسٹیٹ ایف پرزینٹ جو ہے اس سے ہم نیکسٹ اسٹیٹ اے پہ چلے جائیں گے آؤٹ پٹ جو ون ون ہو جائے گا جیسا کہ اسٹیٹ ٹیبل بتا رہا ہے جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے پرزینٹ اسٹیٹ پہ اور ایکسٹرنل ان پٹ پہ زیرو ہو تو آؤٹ پٹ کچھ اور ہوگا اگر ایکسٹرنل ان پٹ ون ہے تو آؤٹ پٹ کچھ اور ہوگا اب آئیے دیکھتے ہیں اسٹیٹ اسائنمنٹ کو جو ہم نے اسٹیٹس لکھی ہیں وہ A B C D E F ہیں اب جیسا کہ ہم نے یہ بتایا کہ یہ اسٹیٹس جو ہیں یہ امپلیمنٹ ہوں گی تھرو فلپ فلوپس اب فلپ فلوپس میں اسٹیٹ اے ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم نے بائنری ویلو سے ریپرزینٹ کرنا ہے سو اسٹیٹ اے کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں زیرو زیرو زیرو سے اسٹیٹ بی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں زیرو زیرو ون سے اسٹیٹ سی کو zero one one state D zero one zero state E one one zero اور state F one zero zero اس میں اگر آپ غور کریں جب ہم اسٹیٹ اے سے بی پہ موو کر رہے ہیں تو ایک بٹ چینج ہو رہی ہے بی سے سی پہ موو کر رہے ہیں اگین ایک بٹ چینج ہو رہی ہے سی سے ڈی پہ جا رہے ہیں پھر بھی ایک بٹ موو چینج ہو رہی ہے اور ڈی سے ای e اور ای e سے ایف اگین ایک ہی بٹ چینج ہو رہا ہے ایف سے جب واپس اے پہ آ رہے ہیں پھر بھی ایک بٹ چینج ہو رہا ہے سو ہر صورت میں when we move from one state to the other ایک بٹ ہم نے کوشش کی ہے کہ چینج ہو سو مینیمل بٹس چینج ہو رہی ہیں نیکسٹ اسٹیٹ میں اگر دیکھیں X is equal to zero again A B C D E F جو ہے ایکس اکول ٹو زیرو والے کالم میں ان کو ہم نے ریپرزینٹ کر دیے with the new state assignment so zero zero zero ہے اسٹیٹ اے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے زیرو زیرو ون جو ہے state B zero one one C and so one X equal to one جو کالم ہے جو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ ایکسٹرنل ان پٹ جو ہے ون ہے تو پھر نیکسٹ ڈیٹ کیا ہوگی بیسکلی اگر present state zero zero zero ہے تو next state zero zero one ہوگی زیرو زیرو ون ریپرزینٹ کر رہا ہے بی کو اسی طرح اگر پرزینٹ ڈیٹ جو ہے بی ہے zero zero one next state کیا ہوگا سی ہوگا زیرو ون ون اور اسی طرح اگر آخر میں دیکھیں پرزینٹ ڈیٹ ایف ہے one zero zero so next state اگر X is equal to one A ہونا چاہیے which is represent by zero zero zero اب اسی اسٹیٹ اسائنمنٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم جے کے فلپ فلپ کے ان پٹ ٹیبلس ڈرائیو کرتے ہیں سو so, دو بنیں گے ایک X is equal to zero input کے لیے اور دوسرا جو ہے X is equal to one input کے لیے سو so, پہلے دیکھتے ہیں X is equal to zero input کے لیے پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے پہلے تین کالمس میں Q Q two one Q zero represent کرنا اسٹیٹ ویریبلس سو پہلے جو رو میں اسٹیٹ اے ہے اس کے بعد بی سی پھر ڈی پھر ای e، آخر میں اسٹیٹ ایف ہے جو ریپرزینٹ ہو رہا ہے ون زیرو زیرو کے ساتھ نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے تین کالمس جو ہیں Q zero Q one Q two X zero ہے جو ایکسٹرنل ان پٹ ہے تو نیکسٹ کورسپونڈنگ اسٹیٹس دکھائے گئے ہیں جو کہ وہی ہیں جو پرزینٹ اسٹیٹ ہے اسی طرح جے کے فیفلپ کے ان پٹس دکھائے گئے ہیں for external input X is equal to zero کیونکہ تین اسٹیٹ ویریبلس ہیں Q two Q one Q zero اس لیے ہمیں تین جے کے فلپ فلپس چاہیے سو جے ٹو کے ٹو ان پٹ ہے ایک فلپ فلپ کا جس کا آؤٹ پٹ کیو ٹو ہے دوسرا جو فلپ شاپ ہے اس کے inputs J one K one اس کا آؤٹ پٹ جو ہے کیو ون ہے اور تیسرا جو فلپ شاپ ہے اس کے انپٹس ہیں جے زیرو کے زیرو اس کا آؤٹ پٹ جو ہے ہے Q zero J two K two J one K one J zero K zero ان کالمس میں جو انفارمیشن ہے یہ ہم نے ڈرائیو کی ہوئی ہے with the help of J K transition table اور جو اسٹیٹ ٹیبل ہے آؤٹ پٹ جو ہے اگین لاسٹ تھری کالمس جو ہیں ایکسٹرنل ان پٹ اگر ایکس جو ہے زیرو ہے اس کے لیے آؤٹ پٹ کچھ آ رہے ہیں سو تین تھری بٹ آؤٹ پٹ ہے جو ریپرزینٹ ہو رہا ہے او ٹو او ون اور او زیرو سے سو اگر present state zero zero zero ہے ایکسٹرنل ان پٹ ایکس جو ہے زیرو ہے ہم پرزینٹ اسٹیٹ میں رہیں گے اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ون ون ہے یہ ہم ویریفائی کر سکتے ہیں اسٹیٹ ڈائگرام کو دیکھتے ہوئے اسی طرح اگر پرزینٹ اسٹیٹ بی ہے zero zero one external input zero ہے اسٹیٹ وہی رہے گی جو ہے نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ وہی رہے گی چینج نہیں ہوگی اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ون ون رہے گا اسی طرح اگر لاسٹ ڈیٹ کو دیکھیں ایف جو کہ ریپرزینٹ ہوئی ون زیرو زیرو کے ساتھ ایکسٹرنل ان پٹ کیونکہ زیرو ہے سو نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ یہی رہے گی ون زیرو زیرو ہی رہے گی آؤٹ پٹ جو ہے ون ون زیرو ہے دیکھتے ہیں جے کے پٹ table for external input X is equal to one اس میں اگین پرزنٹ اسٹیٹ دکھائی گئی ہے A B C D E F جن کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون زیرو زیرو سے نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے اگین تین کالمس ہیں Q zero Q one Q two external input X is equal to zero so پہلی اسٹیٹ اگر اے ہے X is equal to one next state جو ہے بی ہے زیرو زیرو ون سے ریپرزینٹ ہوا ہے اگر present state zero zero one ہے نیکسٹ اسٹیٹ سی ہونی چاہیے جو کہ ریپرزینٹ ہوا زیرو ون ون کے ساتھ اسی طرح جو آخری اسٹیٹ ہے اگر present state one zero zero ہے ایکس کیونکہ ون ہے جو کہ ایکسٹرنل انپٹ ہے نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے چینج ہوگی اے پہ جو کہ ریپرزینٹ ہو رہا ہے زیرو زیرو زیرو کے ساتھ جے کے فلپ فلپ انپٹ جو ہیں اگین یہ ڈیرائیو ہوئے ہیں جے کے ٹرانزیشن ٹیبل اور جو اسٹیٹ انپٹ ٹیبل ہے سو تین جے کے فلپ فلپس یوز ہو رہے ہیں آف کورس تین اسٹیٹ ویریبلس ہیں J two K two J one K one J zero K zero اسی طرح آؤٹ پٹس جو ہیں again three bit output ہے two O one O zero سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے ایکسٹرنل ان پٹ ایکس کیونکہ ون ہے سو آؤٹ پٹ جو ہیں آف کورس ڈفرنٹ ہوں گے from X is equal to zero so اگر پرزینٹ اسٹیٹ اے ہے ایکسٹرنل ان پٹ ون ہے کلاک ٹرانزیکشن پہ آؤٹ پٹ جو نیکسٹ اسٹیٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا اور output of course one one one ہوگا اسی طرح اگر پرزینٹ اسٹیٹ ایف ہے جو ریپرزینٹ ہو رہا ہے ون زیرو زیرو سے کلاک ٹرانزیکشن پہ اگر ایکسٹرنل ان پٹ ون ہے نیکسٹ ڈیٹ جو ہے اے ہو جائے گا زیرو زیرو زیرو اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ون ون ہو جائے گا جی کہ پٹ ٹیبل جو ہیں ان کی جو ایکسپریشنز ہیں وہ ہم نے سمپلیفائی کرنی ہے تو اس انفارمیشن کو پہلے ہم نے کارن آف میپس میں میپ uh, کرنا ہے فور ویریبل کے کارن آف میپس یوز ہو رہے ہیں Q two Q one Q zero state variables کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ایکس جو ہے وہ ایکسٹرنل پٹ ویریبل کو ریپرزینٹ کر رہے ہر بولین ایکسپریشن میں آپ کو ایکس ٹرم جو ہے ایکس ویریبل ہے وہ نظر آ رہا ہے سو جے ٹو کی جو بولین ایکسپریشن ہے وہ Q one Q not bar X ہے اور کے ٹو کی Boolean expression Q one bar X ہے اسی طرح جے ون کی Boolean expression Q zero X ہے اور کے ون کی Boolean expression Q two X ہے جے زیرو کی Boolean expression Q two bar Q one bar X اور کے زیرو کی Boolean expression Q one X ہے یہ تو جو تین آف بولین ایکسپریشن آئیں یہ تین جے کے فلوپس فلپس کے لیے آئیں جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے ہمارے جو پرزینٹ اسٹیٹ ہے جے کے فلپس کی اور ایکسٹرنل ان پٹ کی سو جو او ٹو او ون اور او زیرو کالم ہے دونوں J K input tables میں for X is equal to zero X equal to one ان کو بھی ہم نے کارن آف میپ میں انفارمیشن ڈالنی ہے اور ادھر سے ہم نے بولین ایکسپریشن ڈرائیو کرنے ہیں سو اگین وہی four variable Karnaugh maps use ہو رہے ہیں جس میں Q two Q one Q zero جو ہے اسٹیٹ ویریبلس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایکس جو ہے ایکسٹرنل ان پٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سو او ٹو جو آؤٹ پٹ ٹو ہے اس کی جو بولین ایکسپریشن ہے وہ آف کورس آ رہی ہے Q Q Q Q Q Q Q two two two X X X bar bar bar bar bar plus plus plus one one zero zero اسی طرح او ون جو ہے آؤٹ پٹ اس کی جو ایک بولین ایکسپریشن آ رہی ہے Q one Q zero X plus Q two bar Q zero bar X bar plus Q two X plus Q one bar Q zero bar plus Q one bar X bar اور جو آخری آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو اس کی بولین ایکسپریشن آ رہی ہے Q one bar X plus Q two bar Q one bar plus Q zero X bar ابھی ہم نے ڈفرنٹ اسٹیپس دیکھے اسٹیٹ ڈائگرام سے شروع ہوئے اسٹیٹ ٹیبل بنایا پھر ہم نے ان پٹ ٹیبل بنایا اور بولین ایکسپریشن ڈیرائیو کر لیں بولین ایکسپریشن ہم نے جو ہے جے کے فلپ ان کے پٹس کے لیے ڈرائیو کی اور جو آؤٹ پٹ آ رہا ہے جو کہ ڈپینڈنٹ ہے پرزینٹ اسٹیٹ اور ایکسٹرنل ان پٹ پہ وہ بھی ڈرائیو کر لیں اب بیسکلی جو لاسٹ اسٹیپ رہ گیا وہ رہ گیا امپلیمنٹیشن کا سو so, ایک تو جو امپلیمنٹیشن ہوگی جے کے فلپ فلپس ہم نے یوز کرنے ان کے ان پٹس پہ کیا کمبنیشن لاجک ہوگا وہ ڈٹرمن ہوگا جو ہم نے تین سیٹس بولین ایکسپریشن کے ڈیرائیو کیے ہیں اور ایک علیحدہ سے ایک کمبنیشن سرکٹ بنے گا جو ڈٹرمن کرے گا آؤٹ پٹ وہ کون سا سرکٹ ہوگا وہ بیسکلی جو او ٹو کے لیے ہم نے ایکسپریشن نکالی ہے او ون اور او زیرو اس کو اگر ہم امپلیمنٹ کر دیں تو اس سے ہمیں آؤٹ پٹ مل جائے گا آئیے فائنل سرکٹ کو دیکھتے ہیں جو سرکٹ آپ دیکھیں گے وہ بیسکلی جے کے جو سیکوینشل سرکٹ ہے وہ دکھایا گیا ہے جو آؤٹ پٹ سرکٹ ہے وہ میں نے نہیں بنایا کیونکہ بیسکلی جو کمبنیشن آپ کے پاس بولین ایکسپریشن آئی ہے اس سے آپ ایزیلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں بہرحال ہم جو ہے جو سرکٹ ہے اس کو دیکھیں گے کہ وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں آئیے دیکھتے ہیں سرکٹ کو آئیے سرکٹ ڈائگرام کو دیکھتے ہیں تین جے کے فلپ فلپس یوز ہوئے ہیں جو کہ تین اسٹیٹ ویریبلس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو پہلا فلپ فلپ ہے اس کے جے زیرو کے زیرو ان پٹس جو ہیں ان کے لیے ہم نے بولین ایکسپریشن ڈرائیو کی تھی Q two bar Q one bar X اور کے زیرو کے لیے بولین ایکسپریشن ڈرائیو کی تھی کیو ون ایکس ان دونوں بولین ایکسپریشن کو ہم اینڈ گیٹس کی مدد سے اور انورٹر کی مدد سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں جیسا کہ سرکٹ ڈائگرام میں دکھایا گیا اسی طرح جو سیکنڈ فلپ فلپ ہے جس کے ان پٹس ہیں J one and K one اس کے لیے ہم نے بولین ایکسپریشن ڈرائیو کی تھی سو جے ون کے لیے کیو زیرو ایکس تھی اور کے ون کے لیے کیو ٹو ایکس تھی اگین یہ دونوں Boolean expression simple AND gate سے امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں جیسا کہ سرکٹ ڈائگرام میں دکھایا گیا دو اینڈ گیٹس اوپر اور نیچے یوز کیے گئے تیسرا جو فلپ فلپ ہے اس کے دو انپٹس میں جے ٹو کے ٹو ان کے لیے ہم نے بولین ایکسپریشن ڈرائیو کی تھی جے ٹو کے لیے Q one Q zero bar X اور کے ٹو کے لیے ہم نے ڈرائیو کی تھی کیو ون بار ایکس ان دونوں ایکسپریشن کو ہم نے اگین اینڈ گیٹس کی مدد سے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اور ان کو کنیکٹ کر دیا ہوا ہے ریسپیکٹو جے کے ان پٹ سے آئیے دیکھتے ہیں اب ٹائمنگ ڈایاگرام ٹائمنگ ڈایاگرام میں جیسے دکھایا گیا ٹی ون انٹرول سے پہلے کیو زیرو جو ہے زیرو ہے کیو ون بھی زیرو ہے اور کیو ٹو آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی زیرو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اسٹیٹ اے کو ٹی ون پہ جو کلاک ٹرانزیکشن ہوا اسٹیٹ چینج ہوگی کیو زیرو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہو گیا کیو ون زیرو پہ رہا اور کیو ٹو زیرو پہ رہا basically Q zero one Q one zero and Q two zero یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اسٹیٹ بی کو اسی طرح کلاک ٹرانزیکشن ہے ٹی ٹو انٹرول پہ اگین نیکسٹ اسٹیٹ پہ پہنچ گئے وچ از اسٹیٹ سی اسٹیٹ سی جو ہے کیو زیرو ون ہے کیو ون ون ہے اور کیو ٹو زیرو ہے اسی طرح T three T four T five T six پہ نیکسٹ اسٹیٹس پہ جا رہے ہیں ٹی سکس کے بعد واپس آپ original state zero zero zero پہ آ گئے آئیے ذرا ویریفائی کر لیتے ہیں کہ ٹی ون پہ ٹرانزیکشن جب ہو رہا ہے تو کیو زیرو زیرو سے ون پہ چینج ہو رہا ہے یہ بیسکلی اس وقت چینج ہوگا جب ایکس ون ہو اگر ایکس زیرو ہو تو ہم نیکسٹ اسٹیٹ پہ موو نہیں کریں گے اسی پرانی اسٹیٹ زیرو زیرو زیرو پہ رہیں گے سو so, اگر بولین ایکسپریشن کو دیکھیں جی زیرو جے زیرو ان پٹ کے لیے it's Q two bar Q one bar X so uh, جو ٹائمنگ ڈائگرام ہے اس میں دیکھیں کیو ٹو جو ہے کیو ٹو آؤٹ پٹ وہ زیرو ہے تو Q two out Q two bar output جو ہے وہ ون ہوگا اسی طرح کیو ون آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہے Q one bar output one ہوگا سو جے زیرو کی بولین ایکسپریشن میں کیو ٹو بار ون ہے اور کیو ون بار ون ہے ایکس ہم کہہ رہے ہیں ون ہے جس کی وجہ سے کیو آؤٹ پٹ میں چینج آئے گا کے زیرو کو دیکھیں it's Q one X X one ہے ون جو ہے زیرو ہے سو کے زیرو جو ایکسپریشن uh, بن رہی ہے اس کا آؤٹ پٹ زیرو آ رہا ہے سو جے زیرو ون ہے کے زیرو زیرو ہے ٹی ون ٹرانزیکشن پہ جو آؤٹ پٹ ہے uh, پہلے فلپ فلوپ کی کیو زیرو وہ ون پہ سیٹ ہو جائے گی اسی طرح بولین ایکسپریشن کی مدد سے آپ یہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کیو ون جو آؤٹ پٹ ہے اور کیو ٹو آؤٹ پٹ جو ہے ٹی ون ٹرانزیکشن پہ اگر ایکس زیرو ہے سو اسی پہ رہے گی اگر ایکس ون ہے تب بھی اسی پہ رہے گی فار دی فرسٹ ٹرانزیکشن اگر ٹی ٹو ٹرانزیکشن پہ دیکھیں تو اگر ایکس ون ہے تو کیو آؤٹ پٹ زیرو سے ون پہ چینج ہو رہا ہے اور کیو ٹو جو ہے آؤٹ پٹ زیرو سے زیرو پہ رہ رہا ہے جو آؤٹ پٹ ایکسپریشن ہیں ان کے لیے ہم نے سرکٹ نہیں بنایا اگین وہ بھی اسی طرح چیک ہو سکتا ہے ہر ٹائم انٹرول پہ جو Q one Q two Q zero اور ایکس کی ویلوز ہیں وہ ان ایکسپریشن میں ڈالیں اور اس سے آؤٹ پٹ آپ کے پاس آ جائے گا وہ آؤٹ پٹ آپ چیک کر سکتے ہیں with the help of a state diagram آج ہم نے میلی مشین دیکھی اور مور مشین دیکھی بیسکلی دونوں جو ایگزامپلس تھی کوشش کر رہے تھے مور مشین میں کیونکہ ہیں وہ اسٹیٹ ہے اسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ملی مشین میں جو آؤٹ پٹس ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ اسٹیٹ اور ایکسٹرنل ان پٹ کو سو دو ڈفرنٹ بنے تھے اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو سرکٹ تھے وہ بھی ڈفرنٹ آئے تھے ملی مشین میں ہمارے پاس ایک علیحدہ سیٹ آف اکویژن آیا تھا جس سے ہم نے آؤٹ پٹ امپلیمنٹ کیا تھا نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے جو ہوں گے شفٹ رجسٹرز رجسٹرز کی ہم بات پہلے کرتے آ رہے ہیں تو ان کو ہم ذرا ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملیں گے اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ اور السلام علیکم